موسیٰ بن عقبہ نے نافع اور عبداللہ بن دینار سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی انہوں نے کہا لوگ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے ان کے پاس ایک آدمی آیا باقی حدیث امام مالی کی سابقہ روایت کی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو اناسی